ابو والد سے اور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچے اچھی طرح تراشنے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ سو ایک